اس وقت میں روزے کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں دیکھیے روزے کے بارے میں قرآن میں تو آدھی درجن آیتیں ہیں تقریباً لیکن حدیثیں بہت ساری ہیں تو اس میں سے ایک حدیث ہے جو کہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے یعنی بہت ہی آتھینٹک حدیث ہے روزے کے بارے میں اس کو کہتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے یعنی دو آتھیٹک کتابوں میں موجود ہے تو وہ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ملب زور اللہ حایت ادا شراب ہو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھا لیکن وہ لیکن اس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کی اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے میں برسوں سے یہ سوچتا رہا ہوں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے آج سے نہیں بہت پہلے سے تفسیروں میں کچھ بھی واضح نہیں ہے کیونکہ دیکھیے کون آدمی ایسا ہوگا جو روزہ رکھا وہ خام خواہ جھوٹ بولے ایسا تو کوئی روزہ میں نے دیکھا نہیں یعنی سیدھے سیدھے جو مانو بنتے ہیں وہ کوئی بھی روزگار نہیں کرتا پھر مطلب کیا ہے اس کا اگر آپ غور کریں تو ایسا آدمی کوئی آپ کو نہیں ملے گا جس نے روزہ رکھا ہو اور وہ خام خواہ بات بات میں جھوٹ بولے میں تو ایسا کوئی آدمی دیکھا نہیں تو اس پر غور کرتے کرتے میرے سمجھ میں آیا کہ جھوٹ کی دو قسمیں ہیں جھوٹ کی یعنی زور زور جھوٹ کی دو قسمیں ہیں ایک ہے ڈائریکٹ جھوٹ ایک ہے ان ڈائریکٹ جھوٹ تو ڈائریکٹ جھوٹ تو بہت ہی کم لوگ بولتے ہیں لیکن ان ڈائریکٹ جھوٹ سبھی بولتے ہیں سب شاید اس میں کسی کا ایکسیپشن نہیں کیوں اس لیے کہ بچپن سے اس کی تربیت ہوتی ہے بچپن جب بچپن میں جب آدمی چھوٹا ہوتا ہے اور ماں باپ اس سے کسی بات کو ٹوکتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کیا تو بچہ فوراً جسٹیفائڈ وے میں جواب دیتا ہے ڈائریکٹ جواب نہیں دے گا یہ ہر ہر بچے کو آپ ریڈ کیجیے ہر بچے میں یہی کلچر ڈیولپ ڈیولپ کرتا ہے کہ جو ہوا جو ہوا جس پر باپ نے ماں نے پوچھا ہے تو وہ ڈائریکٹ طور پر as it is as it is جواب نہیں دے گا گھما پھرا کر ٹورسٹ ٹورسٹ کر کے یا انڈائریکٹ وے میں کچھ جسٹیفائڈ وے میں اس کو جواب دے گا تو میں سوچتا ہوں کہ یہ یعنی اس طرح کا جواب دینا ایک عام کلچر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر بلیم نہیں لینا چاہتا مثلاً ماں باپ کے ساتھ بچہ بیٹھا ہوا ہے کھیل رہا ہے اس کے ہاتھ سے لگ گیا اور شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا تو یہ نہیں کہے گا کہ میں کھیل رہا تھا میرے ہاتھ سے لگ گیا ٹوٹ گیا وہ کیا کہے گا وہ میز کے بالکل کنارے رکھا ہوا تھا تو سا ٹچ گر کے ٹوٹ گیا یہ سیدھے سیدھے نہیں کہے گا کہ میرے ہاتھ سے لگ کے ٹوٹ گیا جسٹیفائڈ وے میں جواب دے گا وہ یعنی جس میں اس کی ذات بچ جائے وہ اس میں ملوث نہ ہو یعنی کسی کو کسی نہ کسی دوسرے پر بلیم چلا جائے یہ انسان کا مزاج ہے کہ بلیم اپنے پر لینا یہ انسان کے مزاج نہیں ہے بلائم دوسرے پر ڈالنا یہ انسان کا مزاج ہے مثلاً میں ایک قصہ میں نے اس سے پہلے بتایا ہے آپ لوگوں کو کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو میں ضرورت پیش آئی اور میں جانا چاہا میں نے ٹوائلٹ میں تو اس کا جو ڈور تھا وہ کھل گیا تو میں فوراً واپس آ گیا لیکن وہ آدمی بہت غصہ ہو گیا یعنی اس نے اپنے اوپر بلیم نہیں لیا کہ میں نے بولٹ نہیں کیا تھا اندر سے اسے ڈور کھل گیا یعنی یہ نہیں یعنی مانا اس نے کہ دروازہ کو بولٹ کر کے بیٹھنا چاہیے تھا اس کو تو یہ ہے کلچر تو رسول اللہ نے جو فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹ پر بولنا نہیں چھوڑا جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اس کو روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ صرف ایسی کام تو کیا نہیں اس پر سوچتے سوچتے میری سمجھ میں آیا کہ روزہ جو ہے وہ ایک سمبولک عمل ہے یہ بھی میری سمجھ میں آیا کہ وہی چیز مطلوب نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں اسی لیے لوگ مسئلہ مسائل مسئلہ مسائل بہت پوچھتے رہتے ہیں روزے کے روزے کے مسئلہ مسائل ہر مسجد میں ایک لمبا چارٹ لگا رہتا ہے مسئلہ مسائل کا تو لوگ مسئلہ مسائل کے مطابق روزہ رکھنے کو روزہ سمجھتے ہیں اسی لیے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ یہ روزہ جو ہے یہ تو سمبولک روزہ ہے یہ روزہ جو ہے تو سمبولک روزہ ہے اصل روزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ زور کلچر جس میں آدمی کنڈیشنڈ ہو گیا ہے بچپن سے جس میں کلیئر کٹ بات نہ کہنا ایز اٹ از بات نہ کہنا اس میں کنڈیشن ہو گیا ہے وہ تو اس کو چھوڑو تو روزہ اصل میں یہ ہے کہ آدمی پر وہ حالت طاری ہو کہ تم اللہ کی نگرانی میں ہو جو اسپرٹ ہے روزے کی کہ انسان پر یہ حالت تاری ہو کہ تم صبح سے شام تک اللہ کی نگرانی میں ہو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے اس احساس کے ساتھ جینا اپنے صبح و شام کو اس احساس کے ساتھ گزارنا تو جب آپ اس احساس کے ساتھ گزاریں گے کہ میں اللہ کی نگرانی میں ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نہ کھاؤں نہ پانی نہ پیوں یعنی اللہ کو پتہ ہو جائے ہو جائے گا لیکن یہ سمبولک سینس میں ہے یعنی آپ کھانا چھوڑتے ہیں اس احساس کے بنا پر پانی نہیں پیتے اس احساس کے بنا پر تو یہ اسی احساس کو آپ کنٹینیو رکھ کر پوری زندگی میں یہ سمبولک سینس میں یعنی مجیر یعنی جس کو کہتے ہیں پریزنس آف گاڈ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب روزے میں آپ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ منہ میں کھانا نہ چلا جائے میں کہیں پانی نہ پی لوں تو اس کا آپ بہت زیادہ دھیان کرتے ہیں کیونکہ مسئلے مسائل سے یہی چیز معلوم ہوئی آپ کو تو اس کو میں کہوں گا دوسرے لفظوں میں کہ پریزنس آف گاڈ میں جینا پریزنس آف گاڈ کے احساس میں جینا تو یہ کھانے پینے کے معاملے میں پریزنس آف گاڈ کا احساس یہ سمبولک میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں ہر معاملے میں ہر معاملے میں آپ اسی احساس میں جیے تو اسی کا ایکسٹینشن یہ کہ قول دور اور عمر دور سے اپنے کو بچائیں تو یہ رسول اللہ نے جو یہ کہا جہاں تک میں نے سمجھا کہ یہ سب سے زیادہ ڈیپ کنڈیشننگ ہے ہر ہر ایک کی چاہے وہ ایک بادشاہ ہو ایک بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی ہو پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو میں سمجھتا ہوں کہ کنڈیشننگ کے جو آئٹم ہیں اس میں سب سے زیادہ ڈیپ آئٹم یہی ہے کیونکہ بالکل چھوٹے پر چلتا ہے چھوٹا بچہ ہے کچھ اس سے ہو گیا تو ماں باپ کے ذہن میں ڈوز اینڈ ڈونٹ کا جو لسٹ ہے وہ اس کے مطابق نہیں تھا تو ماں باپ نے اس کو ٹوکا تو بچہ فوراً ایسا جواب دے گا جس میں اس کی اپنی صفائی ہوتی ہو وہ اس کی پکڑ میں نہ آتا ہو یہ یہ کنڈیشن نہیں کہ صاف صاف بات نہ کہنا یہ ایک مزاج ہے انسان کے اندر بات کو اس انداز میں کہنا کہ اس کا اپنی ذات بچ بچی رہے اپنی ذات پر بلیم نہ آئے اپنی ذات پر بلیم نہ آئے جیسے میں نے ایک مرتبہ ایک مدرسے میں گیا تو مدرسے میں میں نے طلبا کو ایک حدیث سنائی کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے سے باخبر ہو اپنے زمانے سے باخبر ہو بصیرم بے زمانی تو میں نے کہا طلبا سے کہ آپ کو بقدر ضرورت انگلش سیکھنا چاہیے زیادہ نہیں لیکن ضرورت کے بقدر تو میں نے قصہ سنایا کہ ہمارے بچپن میں ایک ٹیلی گرام آ گیا کہیں سے تو اب دوڑتے تھے ہم لوگ کسی جاننے والے کے کیا مطلب ہے ٹیلی گرام تو اتنا آپ کو انگلش جاننا چاہیے کہ آپ ضروری سے ضروری کام اپنا کر سکیں تو ایک طالب علم نے کہا ہمارے یہاں پڑھائی نہیں جاتی انگریزی تو میں نے کہا کہ پڑھائی نہیں جاتی تو خود تو پڑھ سکتے ہیں آپ نہیں پڑھائی نہیں جاتی نہیں پڑھائی جاتی سیلف اسٹڈی کے ذریعے آپ انگلش سیکھ سکتے ہیں تو اس نے جواب دیا اپنی اپنی صفائی جس میں ہوتی ہو جس میں اس اپنا بلیم دوسرے پر جاتا ہو کیا نے ہم کو پڑھایا نہیں تو سیلف اسٹڈی کے ذریعے آپ نے خود پڑھ لیا ہوتا اس میں کون سے مشکل کام ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس کلچر کو ختم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جو مطلب تھا کہ روزہ اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اس کلچر کو ختم کرے کیونکہ روزے میں آپ کو احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ خدا کے پریزنس میں جی رہے ہیں خدا دیکھ رہے اگر آپ روزہ رکھ کر کھائیں پیئیں گے تو خدا کو معلوم ہو جائے گا تو یہ اسپرٹ ہے جو آدمی کے اندر بہت زیادہ بڑھنا چاہیے یعنی پروموٹ ہونا چاہیے ڈیولپ کرنا چاہیے تو جب ڈیولپ کرے گی تو ہر میں ہو جائے گی ہر میں تو اچھا دیکھیے میں نے ایک مضمون پڑھا تھا ایک اخبار میں کہ موجودہ زمانے میں سب سے زیادہ جو چیز ویسٹ کی آتی ہے وہ کھانے پینے کا آئٹم بشبور پانی یعنی فوڈ اینڈ واٹر بہت ہی زیادہ ویسٹ کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ روزہ کا مقصد یہ ہے کہ اس سینسیٹیوٹی کو بڑھانا جب آپ کھانا اور پینا نہ لیں تو آپ کو بھوک لگے گی پیاس لگے گی تو آپ کو بہت زیادہ احساس ہوگا کہ فوڈ کتنی قیمتی چیز ہے پانی کتنی قیمتی چیز ہے تو روزہ فوڈ اور واٹر کے بارے میں انسان کی حساسیت کو بڑھاتا ہے سینسیٹیوٹی کو بڑھاتا ہے تو اس طریقے سے وہ آدمی کو اس لیے تیار کرتا ہے کہ وہ فوڈ اور واٹر کو ویسٹ نہ کرے تو فوڈ اور واٹر کی امپورٹنس کے بارے میں حساسیت کو بڑھانا تاکہ انسان فوڈ اور واٹر کو ویسٹ نہ کرے یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے روزے کا مثلاً دیکھیے ایک پتہ رسول اللہ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے تھے تو پانی وہ کچھ کہتے ہیں لائوشلی بہا رہے تھے کچھ زیادہ بہا رہے تھے تو رسول اللہ نے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا پانی جب کم نہیں ہے ہمارے پاس پانی تو بہت ہے تب بھی آپ پایا کہ ہاں بولو کن ان دا نہر جارن اگر سے تم بہتے ہوئے دریا کے کنارے ہو تب بھی تمہیں پانی احتیاط کے ساتھ خرچ کر رہا احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو یہ ہے حساسیت کی بات کہ آپ کو حساس ہونا چاہیے پانی اگر آپ کا زیادہ ہو تب بھی آپ کو حساس ہونا چاہیے اس معاملے میں کہ پانی کتنی قیمتی چیز ہے تو روزہ کا مقصد ہے فوڈ اور واٹر کے بارے میں آدمی کی حساسیت کو بڑھانا تاکہ وہ تاکہ وہ جب کھانا کھائے پانی استعمال کرے تو وہ بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ کرے بے فائدہ کوشش چیز ضائع نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو بہت زیادہ بتانے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ روزہ یہ نہیں ہے کہ آدمی مسئلہ مثال کے لحاظ سے روزہ رکھ لیا تو ہو گیا روزہ مسئلہ مثال کو پورا کرتے ہوئے روزہ رکھ لیا تو روزہ ہو گیا نہیں اس کو قول دور اور عمل دور سے بچنا بھی ہے یعنی اپنی کنڈیشن کو کنڈیشننگ کو توڑتے ہوئے یعنی وہ کنڈیشننگ جو بچپن سے ہو گئی ہے کہ بات کو صاف صاف نہ کہنا ایز اٹ از نہ کہنا اس کو ختم کرنا روزے کی اسپرٹ یہ بھی ایک ہے کہ آدمی بات کو بالکل ایز اٹ از کہے کہے ایز اٹ از تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلو وہ ہے روزے کا جو لوگوں کے مائنڈ میں شاید نہیں ہوتا ہے